واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم يشعرون اور ہم نے موسا علیہ السلام کی ماں کو وہی کی کہ اسے یعنی موسا کو دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دے اور کوئی ڈر و خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور انہیں اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے ہی خطا کار اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل کرو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں یہ لوگ کچھ شعور ہی نہ رکھتے تھے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جس کو اللہ بچائے اسے کوئی نہیں مار سکتا مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ہزارہ بچے قتل ہو چکے تو قبطیوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر بنو اسرائیل ختم ہو گئے تو جتنے ذلیل کام اور بےہودہ خدمتیں حکومت ان سے لے رہی ہے کہیں ہم سے نہ لینے لگے تو دربار میں میٹنگ ہوئی اور یہ رائے قرار پائی کہ ایک سال مار ڈالے جائیں اور دوسرے سال نہ قتل کیے جائیں ہارون علیہ السلام اس سال تولد ہوئے جس سال بچوں کو نہ قتل کیا جاتا تھا لیکن موسا علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بنو اسرائیل کے لڑکے عام طور پر تہ تہ ہو رہے تھے عورتیں گشت کرتی رہتی تھیں اور حاملہ عورتوں کا خیال رکھتی تھیں ان کے نام لکھ لیے جاتے تھے وضع حمل کے وقت یہ عورتیں پہنچ جاتی تھیں اگر لڑکی ہوتی تو واپس چلی جاتی اگر لڑکا ہوتا تو فوراً جلادوں کو خبر کر دیتی تھی یہ لوگ تیز چھرے لیے ہوئے اسی وقت آ جاتے تھے اور ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو موسا علیہ السلام کی والدہ کو جب آپ کا حمل ٹھہرا تو ام حمل کی طرح وہ ظاہر نہ ہوا اور جو عورتیں اس تحقیق پر معمور تھیں اور جتنی دائیاں آتی تھیں کسی کو حمل کا پتہ ہی نہ چلا یہاں تک کہ موسا علیہ السلام تولد بھی ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اب سخت دہشت ہونے لگی اور ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی اور اپنے اس بچے سے محبت بھی اتنی تھی کہ کسی ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہ ہوگی ایک ماں پر ہی کیا موقوف ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کا چہرہ ایسا ہی بنایا تھا کہ جس کی نظر ان پر پڑ جاتی تھی اس کے دل میں ان کی محبت بیٹھ جاتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توحہ کی آیت نمبر انتالیس میں فرمایا وہ القی تو علیہ کا محبت منی کہ میں نے اے موسا اپنے پاس کی محبت آپ پر ڈال دی تھی بس جب کہ والدہ موسا ہر وقت کبیدہ خاطر خوف زدہ اور رنجیدہ رہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور خوف کے موقع پر انہیں دریائے نیل میں بہا دے جس کے کنارے پر ہی آپ کا مکان تھا چنانچہ یہی کیا کہ ایک پیٹی کی وضع کا صندوق بنا لیا اس میں موسا علیہ السلام کو رکھ دیا دودھ پلا دیا کرتی اور اس میں سلا دیتی جہاں کوئی ایسا ڈراؤنا موقع آیا اس دکھ کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا خوف کے ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی ایک مرتبہ ایک ایسا شخص گھر میں آنے لگا جس سے آپ کی والدہ کو بہت دہشت لگی دوڑ اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں بہا دیا اور جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنی بھول گئیں سندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا اور بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا لونڈیوں نے اسے اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئیں راستے میں انہوں نے اسے ڈر کے مارے کھولا نہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تہمت ان پر لگ جائے جب فرعون کی بیوی کے پاس اسے کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک نہایت خوبصورت نورانی چہرے والا صحیح سالم بچہ لیٹا ہوا ہے جسے دیکھتے ہی ان کا دل مہر و محبت سے پر ہو گیا اور اس بچے کی پیاری شکل دل میں گہر کر گئی اس میں بھی رب تعالیٰ کی مصلیحت تھی کہ فرعون کی بیوی کو راہ راز دکھائے اور فرعون کے سامنے اس کا ڈر لائے اور اسے اس کے غرور کو ڈھائے تو فرماتے ہیں کہ آل فرعون نے اس صندوقچے کو اٹھا لیا اور انجام کار وہ ان کی دشمنی اور ان کے رنج و ملال کا باعث ہوا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں لی کا لام لام عاقبت ہے لام تعلیل نہیں اس لیے کہ ان کا ارادہ یہ نہ تھا بظاہر یہ ٹھیک بھی معلوم ہوتا ہے لیکن معنی کو دیکھتے ہوئے لام کو لام تعلیل سمجھنے میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سندوقچے کا اٹھانے والا اس لیے ہی بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے دشمن بنا دے اور ان کے رنج و غم کا باعث بنائے بلکہ اس میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ جس سے وہ بچنا چاہتے تھے وہ ان کے سر چڑھ گیا اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا گیا کہ فرعون و حامان اور ان کے ساتھ ہی خطا کار تھے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے قدریہ فرقے کو جو لوگ کے تقدیر کے منکر ہیں ایک خط میں لکھا کہ موسا علیہ السلام کے سابق علم میں فرعون کے دشمن اور اس کے لیے باعث رنج و غم تھے جیسے قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے لیکن تم اے قدریو کہتے ہو کہ اگر فرعون چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مددگار اور دوست ہوتے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون چمکا کہ ایسا نہ ہو کسی اسرائیلیہ عورت نے اسے پھینک دیا ہو اور کہیں یہ وہی نہ ہو جس کے قتل کرنے کے لیے میں ہزاروں بچوں کو فنا کر چکا ہوں یہ سوچ کر اس نے انہیں بھی قتل کرنا چاہا لیکن اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی سفارش کی فرعون کو اس کے ارادے سے روکا اور کہا اسے قتل نہ کیجیے بہت ممکن ہے کہ یہ آپ کی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو فرعون نے جواب دیا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک گو ہو لیکن مجھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے یہی ہوا آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین نصیب فرمایا اور موسا علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے ہدایت پائی اور اس متکبر فرعون کو رب تعالیٰ نے اپنے نبی موسا علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک کیا سورن نسائی وغیرہ کے حوالے سے سور توحہ کی تفسیر میں حدیث فطور میں یہ قصہ پورا بیان ہو چکا ہے آسیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے ان کی امید اللہ تعالیٰ نے پوری کی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں جنت میں جانے کا اور کہتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بچہ بنا لے انہیں کوئی اولاد نہ تھی تو چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو متبنہ بنا لے یعنی اپنا منہ بولا بیٹا ان میں سے کسی کو شعور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پوشیدہ پوشیدہ اپنا ارادہ پورا کر ہی لیتے ہیں